اور نہ گناہ کرنا ولا جدال اور نہ لڑائی جھگڑا فی الحج حج میں وما تف الو اور جو تم کرو گے من نیکی میں سے سے عالم اللہ جانتا ہے اس کو اللہ و وتزودو وتزودو اور زیادہ راہ لے لو خیر ان خیر بس بے شک بہتر تقوا زاد راہ تقوا ہے و تقونی اور ڈرو مجھ سے یا الباب اے عقل والو لئی علیکم نہیں ہے تم پر جناحن کوئی گناہ ان تغو کہ تم تلاش کرو من ربکم میں من ربکم فضل اپنے رب کا فَإِذَا پس جب افت تم تم لوٹو من عرفات عرفات سے پھنس اللہ بس یاد کرو اللہ کو ان دل مشعر الحرام مشعر حرام کے پاس بس گروہ اور یاد کرو اس کو کما ہدا کم جیسا کہ اس نے ہدایت کی تم کو وین کن تم اور بے شک تھے تم من قبلی ہی اس سے پہلے دالین البتہ گمراہوں میں سے ثم پھر افیدو لوٹو من حیثو جہاں سے افاد الناسو واپس ہوں لوگ واپس ہوں لو وستغفر اللہ وستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے اور بخشش مانگو اللہ سے ان اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے بخشنے والا مہربان ہے فَإِذَا پھر جب قدیتم پورے کر لو تم مناسککم اپنے حج کے ارکان بس کر تو یاد کرو اللہ کو کا ذکری کم جیسے یاد کرتے تھے تم آبا اکم اپنے باپ دادا کو او اشدہ بلکہ زیادہ ذکرن یاد کرنا فمن الناسی بس لوگوں میں سے میں یقولو جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار آتینا دے ہمیں فت دنیا دنیا میں وما لہو اور نہیں اس کے لیے فل آخراتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ومنہم اور ان میں سے اور ان میں سے من يقول من يقول جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار آتینا دے ہمیں فی دنیا میں حسنتاً بھلائی وفل آخرتی اور آخرت میں حسنتاً بھلائی وقنا اور بچا ہم کو عذاب ازاب دوزخ کے عذاب سے الائکا یہ لوگ لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس سے جو کسبو انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ تعالی سریع الحساب جل لینے والا ہے حساب وسکر اللہ اور یاد کرو اللہ کو فی ایامن دنوں میں معدودات گنتی کے فمن پس جو کوئی تعجلا جلدی کرے فی یومین دو دنوں میں فلا اسم علی بس تو نہیں کوئی گناہ اس پر ومن تأخر اور جو کوئی تاخیر کرے فلا اسم علی بس نہیں کوئی گناہ اس پر لمن اتقا اس کے لیے جو ڈرتا ہے وَتَّقُ اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے وَعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم الیہی اس کی طرف شرون جمع کیے جاؤ گے وہ من الناسی اور لوگوں میں سے میں یو جیبو کا وہ شخص کے اچھی لگتی ہے تجھ کو اس کی بات فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں ویشخد اللہ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو علامہ اس پر جو علامہ اس پر جو فی قلبی ہی اس کے اس کے دل میں ہے وہ ہوا اور وہ علد الخسام سخت جھگڑالو ہے وہ ادا اور جب طول وہ با اختیار ہو آف العدی کوشش کرتا ہے زمین میں لیوف صدا فیحا تاکہ فساد کرے اس میں لکل حرث اور تباہ کرے کھیتی کو ون نسل اور نسل کو واللہ اور اللہ تعالی لا يحب نہیں پسند کرتا الفساد فساد کو و اضاء اور جب قیل لہو کہا جاتا ہے اس کو اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اخذت العزت پکڑتا ہے اس کو غرور بل اسمی گناہ پر فحس بہو بس کافی ہے اس کے لیے جہنم جہنم و اور البتہ بہت برا ہے المیحات ٹھکانہ بمنسی اور لوگوں میں سے یشری جو بیچ دیتا ہے نفسہو اپنی جان کو ابتغاء طلب کرنے کے لیے مردات اللہ کی اللہ کی رضامندی واللہ اور اللہ تعالی رعوفم بہت مہربان ہے بالعباد بندوں پر جی. چلیے تلاوت سنتے ہیں یہاں پر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد